حجاج بن محمد نے کہا ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وفا سے ایک مہینہ قبل یہ فرماتے ہوئے سنا تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے البتہ اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت کوئی زندہ نفس موجود نہیں جس پر سو سال پورے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6481